فرعون نے یہ کام کیوں کیا اس کی تین وجہ لکھی گئی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ نجومیوں نے اس کو کہا کہ اب تیری سلطنت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اسرائیلوں میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کرے گا سمجھا تیری بادشاہی کے اب ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اس نجومیوں کی پیش گوئی کی بنا پر اس نے اسریلیوں کے بیٹے کو قتل کرنا شروع کر دیا ایک قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے خود خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے کوئی آگ نکلی ہے جس نے فرعونیوں کے سارے گھروں کو جلا دیا اور اسریلوں کے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا سمجھا جی اس نے معبرین کو بلایا انہوں نے یہی تعبیر دی کہ ان میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو اور تم ساروں کو تباہ و برباد کرے گا سمجھا تو اس خواب کی بنا پر اس نے یہ کام شروع کیا کتنے قول ہو گئے دو تیسرا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ سلا و تسلیم کی طرف سے پیش گوئی آ رہی تھی ریلو کے اندر سینا بسینہ کہ ابھی فلاں وقت کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ریلو کی جان چھڑوا دے گا اس پیش گوئی کا وقت قریب آ چکا تھا اس کی بنا پر اس نے یہ کام شروع کیا تھا یہ تین قول ہے <clears throat> کرو مانا یسو گمفاد چکھاتے تھے تمہیں وہ برے برے عذاب برے برے عذاب تمہیں وہ دیا کرتے تھے جو ابنا اکم حضرت یہ ضد ہے ابنا اور استحجا نسا یہ وہ سارے عذاب صرف یہ نہیں ہے عذاب وہ بہت سارے دیا کرتے تھے اللہ پاک نے یہاں یہ دو عذاب ذکر کیے یہ بڑے عذاب ہیں سمجھا ورنہ اس کے علاوہ اور بھی عذاب دیتے تھے وہ سمجھا کہ مثلا مفت بگاڑ لینا کبھی بھی ان کو تنخواہ نہیں دیتے تھے سارا دن کام کرواتے دو وقت کی روٹی دیتے بس سمجھا نا جی اس کے علاوہ اور بھی چکھاتے تھے تمہیں برے عذاب جو ضبط تشریح ہے سو العذاب نمبر اول تشریح ہے نمبر اول ذبے کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں وجسطہ نسا کم نمبر دو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے کیوں تاکہ حکمران قوم کی باندیاں بن کر زندگی بسر کرے تاکہ حکمران قوم کی باندیاں بن کر زندگی بسر کرے حضرت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذبح ابنا جو تھا ان کے لیے ایک عذاب تھا بیٹوں کا ذبح کرنا سمجھا حالانکہ یہ بھی عذاب تھا لیکن آگے جو یوں نسا یونانی کھڑا وہ مستقل عذاب تھا وہ بھی کیا تھا ہاں عذاب تھا ان کے لیے کہ ان کی عورتیں سارا جن فرونیوں کے گھروں کے اندر کام کرتی سمجھا نہ سی اور ان کے خدمتیں کرتی گھروں کے جھاڑو دیتی کپڑے دھوتی سب کچھ کرتی یہ دیکھتے رہتے لیکن کیا کچھ رہ سکتے تھے یہ مستقل ان کے لیے یہ بھی کیا تھا عذاب تھا دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ نسا اکم کیوں فرمایا حالانکہ ہونا چاہیے تھا ابنا اکم کے مقابلے کے اندر بناتے کم کیا ہونا چاہیے تھا بناتے کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ ابنا اکم کا مقابلہ ہونا چاہیے تھا نا بیٹیوں کو اور ویسے بھی وہ لڑکیاں بچیاں نوزائیدہ ہوتی تھیں بنات ہوتی تھیں وہ نسا تو نہیں ہوتی تھیں نسا تو کہتی ہیں جوان عورتوں کو وہ جوان تو نہیں ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں جو تازہ پیدا ہوتی ان کو کچھ نہ کہتے اور بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے تو بنات ہونا چاہیے تھا نسا کیوں فرمایا گیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر مستقل ان کو احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے مستقل عذاب تھا اس طرح کہ آج وہ چھوٹی بچیاں ہیں کل کو وہ نسا بنیں گی کیا بنیں گی آخر پلیں گی بڑھیں گی جوان ہوں گی عورتیں بن جائیں گی نا اور عورتیں بن کر بالگاہ جوان لڑکیاں تمہاری ان کے گھروں کے اندر کام کریں گی اور ان کو بگاڑ دیں گی تو یہ ان کو غیرت دلا رہے اللہ پاک کہ یہ مستقل تمہارے لیے کیا تھا عذاب تھا اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو کم کم بلا بلا رب حضرت ان کے دو معنی ہوتے ہیں کتنے معنی ہیں ایک بلا ان کا مانا ہوتا ہے آزاد کیا مانا ہوتا ہے اور دوسرا بلا ان کا مانا ہوتا ہے انعام بھنجا دیں ان کا مشارل ہے اگر بناؤ اپنا کم سول آزاد یو ہونا یس تاجونا کو کس کو بناؤ یو دب ہونا اور یس کو بناؤ تو تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے اس عذاب کے اندر اس استحجا کے اندر اس ضلع کے اندر تو اگر بلا ان کا منع کرو گے عذاب کیا منع کرو گے اور اس استحجا اور ذبح کے اندر عذاب تھا تمہارے رب سے بہت بڑا یہ تمہارے لیے مستقل کیا تھا عذاب تھا اور اگر غالبہ کا مشارل ہے نجے ناکم سے جو انجا سمجھا جاتا ہے نا جی جو نجی تنزیہ تنجیا سمجھا جاتا ہے نجات دینا اگر وہ کرو گے تو پھر بلا کا مانا انعام کرو گے یہاں زیادہ موضوع ہوئی ہے کیونکہ انعامات کا ذکر ہے اور اس انجا کے اندر نجات کے اندر انعامات انعام ہے احسان ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام ہے اگر غالب کا مشال ہے دونوں لکھے ہوئے ہیں یعنی قتل میں یا اصل میں جا انجا اور بلا ان کا مانا ایک لکھا ہوا ہے آزاد بولو صحیح عذاب دوسرا چل لکھا ہے نعمت وہ حمل نعمت اللہ اب کبھی نعمت پر حمل کرنا بہتر ہے اور اس انجا کے اندر عذاب تھا اور اس انجا کے اندر نعمت تھی تمہارے رب کی درست سے بہت بڑی بس فرق نہ بے کمل بہرا نین ثانی لکھا پائے موسا علیہ السلام بنی صحیح کو لے کر چل رہے تھے سفر کر رہے تھے آگے دریا آ گیا باہر احمر جس کو کہتے ہیں آج کل تو باہر احمر آ گیا آگے پیچھے پھراؤنی بھی پہنچ گئے اسرائیلی پریشان ہوئے اللہ نے حضرت سے حکم فرمایا آپ نے ڈنڈا مارا بارہ درے بن گئے پانی روک گیا درمیان میں پانی پھر راستہ پھر پھر پانی راستہ پھر پانی پھر راستہ اس طرح بارہ راستے بن گئے اسرائیلی خیریت سے پار ہو گئے فرونی جب اندر داخل ہوئے تو پھر ڈنڈا مارا اور پھر دریا چل پڑا سارے کے سارے غلط ہو گئے یہ وہ انعام ہے ایک سر پنجاب حکومت انعام ثانی نجات از غرقابی و معائنہ تباہی دشمن نجات از غرقابی و معائنہ تباہی دشمن دشمن کی تباہی کا معائنہ کرایا گیا اور جب کہ چیرا ہم نے تمہارے لیے دریا کو بار احمر بھی کہتے ہیں کلزم بھی کہتے ہیں کلزم بھی کہتے ہیں بار احمر بھی کہتے ہیں چیرا ہم نے تمہاری خاطر دریا کو آنجے پک نجات دی ہم نے تمہیں کس چیز سے ڈوبنے سے کس چیز سے ڈوبنے اور غرق ہونے سے اور غرق کر دیا ہم نے آلے فرعون کو فرعون والوں کو وہ ان تم تنظرون اور تم آنکھوں سے اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فلانا غارت ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے میرے تو دیکھو اقوام عالم جو کافیرا قومیں تھی نا حضرت ان کو اللہ پاک نے جو تباہ فرمایا اس کے تین طریقے اختیار فرمائے کتنے طریقے میں اس کی مثال پہلے دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے مثلا کسی ظالم نے تمہارے ساتھ پہنچایا ہے یا لڑائی وغیرہ کی ہے اللہ نہ کرے آپ لوگوں کا وہ جو پولیس والا تھا وہ آپ کا شگرد تھا یا مرید تھا آپ چلے گا اس کے پاس اس کے جا کر شکایت کی کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ گڑبڑ کی ہے اب اس کی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ پولیس والا آپ کو کہتے حضرت بس آپ تشریف لے چلو آپ کیوں خام کا زمت کیا آپ نے آپ تشریف لے چلو میں ان کو بلوا کر سزا دیتا ہوں چنانچہ کہ آپ حضرات واپس آ گئے پولیس والے نے اس کو پیچھے سے بلایا اور اس کو خوب سزا دی اس کو رجنا سنگھ ایک طریقہ سزا دینے کا تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب شکایت لے کر گئے تو آپ کے سامنے اس نے بلا لیا ان کو اور ان کو خود جوتے مارے آپ بھی حضرات بھی دیکھتے رہے اور وہ ان کو مارتا رہا خوب سزا دی ان کو آپ کے آنکھوں کے سامنے سزا دی ایک طریقہ یہ بھی ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے شکایت پیش کی اس نے آپ کے سامنے اس کو بلایا اور خود آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے زارا بازد رہے ہاں جی آپ نے خوب اس کو مارا اپنے دل کی بھڑاس نکالی کتنے طریقے ہو گئے جی۔ حضرت لوت علیہ سلاط وسلام اور کچھ پیغمبروں کے ساتھ اللہ پاک نے پہلا طریقہ اختیار کیا کہ ان کی قوموں کی تباہی کا جب وقت آیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس جگہ سے نکل جاؤ جہاں سے چلے جاؤ سنا جب وہ چلے گئے تو پیچھے اللہ پاک نے ان کی قوموں کو تباہ سمایا موسا علیہ السلام کی قوم کے ساتھ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ سامنے کھڑے تھے وہ ان تم تندرون دیکھ رہے تھے کہ فلانا غرق ہو رہا ہے فلانا غرق ہو رہا ہے فلانا غرق ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے دشمن کو کیا کیا گیا تباہ و برباد کیا سمجھ رہے ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہم حتہ اللہ تک ہوں اتنا تم کہ خود تلوار اٹھاؤ اور خود ان کو زیادہ بجت ہو ان کی گردنیں اتارو اور ان کو مارو جو اسلام کے دشمن ہے یہ بات سمجھ لیے تھے ان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے ویدوا ادنا موسا اور بینا تن انعام سالے تو کیا آیا جی تیسرا انعام آیا اور جب کہ وعدہ دیا ہم نے موسا علیہ السلام کو چالیس راتوں کا حضرت اصل میں وعدہ تھا تیس راتوں کا کتنے کا تیس راتوں سلاسین لہ کہ آپ آؤ تیس راتیں یہاں رہو میں آپ کو تورات دوں گا آپ نے حکم کے مطابق مسلسل تیس دن روزہ رکھا ایک ہی روزہ رات کو افطار نہیں کرتے تھے ایک ہی روزہ مسلسل ایک مہینہ پورا جب تیسواں دن تھا تو ہفتے وعدہ شام کو تورات ملنی تھی آپ نے مسواک کر لی تاکہ منہ کے اندر جو روزے کی وجہ سے بو وغیرہ ہوتی ہے یہ نہ رہے تاکہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں جب وہ مسئلہ پیش نہ آئے اللہ نے فرمایا آپ نے مسواک کیوں کی ہے یہ بو کیوں ظاہر کی ہے چنانچہ اللہ نے حسب میں وعدہ تورات تو دے دی لیکن فرمایا دس دن مزید رہو رکھو روزہ دس دن مزید اللہ نے روزہ رکھوایا پھر حضرت سے بارہ چالیس دنوں کا اللہ نے وعدہ دیا لیکن تیس دن پہلے اور دس دن بعد میں اور جب کہ وعدہ دیا ہم نے حضرت علیہ السلام کو چالیس راتوں کا لکھا ایک مدت گزارنے کے بعد کیا لکھا ہے ایک مدت گزارنے کے بعد کیونکہ پہلے تیس دنوں کا وعدہ تھا سمت تخل تم جلا اس کے بعد بنا لیا تم نے بچڑے کو الہن معبود اتخل تم کا مفول الہن مقدر ہے لکھا ہوا ہے نہیں لکھا جی؟ اتخذ تم اتخذ تم نے اجلا کے بعد لکھا لکھا ہے کہاں ہے ہاں خیال کرو اس کے بعد بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بعد حضرت کے چلے آنے تھے اور تم ظلم کرنے والے تھے کیا کرنے والے تھے اس تجوید سے کس سے اس تجوید سے تم ظلم کرنے والے تھے ثم آنو عنکم استبا دیا ہے پھر بھی معاف کر دیا ہم نے تمہیں نمباد دے کا بعد اتنی بڑی شرارت کے بعد اتنی بڑی شرارت کے لعلکم تم تشکرون حکمت آسو تاکہ تم شکریہ ادا کرو تم ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو حضرت اشکال ہے زبردست اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا کہاں معاف کر دیا آگے آ رہا ہے اللہ نے فرمایا جلدی کرو قتل کرو ایک دوسرے کو کیا کرو قتل کا حکم ہوا نہیں ہوا تو اللہ کہتے میں نے معاف کر دیا کہاں معاف کیا اللہ نے تو قتل کا حکم کیا تھا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے معاف کر دیا عذاب سے کہ جس زمانے میں تم شرک کر رہے تھے شرک کا تقاضا تھا کہ ہم عذاب نازل کر کے تم سب کو یک بارگی تباہ کر دیں لیکن ہم نے عذاب نازل نہیں کیا اور تمہیں ہم نے تباہ نہیں کیا توبہ کا ہم نے تمہیں موقع دے دیا وہ تو شہید ہو گئے قتل ہو گئے سمجھا تھی حاشیے پر کہیں لکھا ہوگا سما افونا پر اس آسو سے مراد آسو انل معصیت نہیں ہے بلکہ آسو انل استفال ہے کہ استفال نہیں کیا یعنی ہم نے تمہیں معاف کر دیا مانا عذاب نازل نہیں کیا عذاب نازل کر کے تباہ کر دیتے دنیا سے بھی تباہ ہو جاتے سیدھے جہنم میں چلے جاتے مشرق ہونے کی وجہ سے کبھی جہنم سے نکلتے ہی نہ لیکن ہم نے تمہیں ڈھیل دے دی اور تم نے توبہ کی حضرت کے آنے کے بعد اور ایک دوسرے کو قتل کیا تو تم شہید ہو کر مرے کیا ہو کر مرے جنتی ہو کر مرے نا کہ عذاب سے جان چھوٹ گئی یہ انعام ہے سم کتاب انعام راب طریقہ ہے انعام راب اور جب کہ عطا فرمائی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب بل فرقان اور فیصلے کی چیز الفرقان کے متعلق مانا تو اس کا یہ فیصلے کی چیز وہ چیز جس کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ ہو گئے اب مراد کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ الفرقان کا اطف الکتاب پر تفسیری ہے کون سا ہے اطف تفسیری ہے الفرقان تفسیر ہے کتاب کی کتاب دی یعنی فرقان دی ہے سمجھا کتاب جو تھی تورات وہ فرقان تھی نا فارق بین الحق کے بل تھی اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد معجزات ہے کیا مراد ہے ہاں یہ دونوں باتیں ہیں اور جب کہتا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کی چیز جن موجود لال حکمت ایتا حکمت تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ ہدایت حاصل کر لو تم کیا مطلب ہے اسلام رابے کا میرے طرف دیکھو اللہ نے موسا علیہ السلام ہمارے پاس کوہ تور میں آئے ہوئے تھے پیچھے تم نے شرک کیا تو شرک کی نحوست کا تقاضا تھا کہ کتاب بند ہو جاتی کتاب کیا ہو جاتی کتاب تمہیں نہ دی جاتی لیکن ہم نے بجائے بند کرنے کے پھر بھی ہم نے آپ کو کتاب دے دی یہ کتاب کا عنایت کر دینا باوجود شرک جیسی بڑی خباست کے کتاب کو بند نہ کرنا بلکہ عنایت کر دینا یہ مستقل انعام ہے یہ چاہے انعام ہے بس موسا علیہ السلام موسالیہ تسلیم کوہ طور پر گئے تو رات لینے کے لیے اب انشاءاللہ تفصیل آئے گی سورہ آراس اور توحا کے اندر سامری جو تھا بےمان اس نے بچڑا بنایا اور بچڑے جو ہے اس کے اندر آواز پیدا ہوئی سارے اسریلوں کو دعوت دی کہ یہ تمہارا الہ ہے معبود تمہارا یہ اس کی عبادت کرو چنانچہ سارے شرک میں مبتلا ہو گئے اب علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر اطلاع کر دی کہ تیری قوم تو گمراہ ہوئی ہے سامری نے اسے گمراہ کر دیا ہے آپ جو ہے وہ ناراض ہو کر اور غصے میں اور پریشان ہو کر واپس آئے قانون ہے کہ جو ماہر طبیب ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے ماہر طبیب کتنی کام کرتا ہے سب سے پہلے احساس مرض پیدا کرتا ہے مریض کو اندر مریض کو کہتا ہے میاں تو بیمار ہے تو چاہے اور تیری بیماری بڑی اہم ہے خیال کر بیماری کا علاج کرنا ہے تو نے پابندی کے ساتھ دوائی میں ناغا نہیں کرنا سمجھا سی پہلے مرض کا احساس دلاتا ہے اور پھر اس مرض کا سبب بتاتا ہے کہ یہ مرض کیوں ہوا سمجھ رہے ہو نمبر تین پھر علاج مرض بیان کرتا ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے مرض سباب مرض اور علاج مرد اب حضرت نے یہ سارا کام کیا ہے سمجھا سی کہ پہلے احساس دلایا کہ تم بیمار ہوئے ہو تم کیا ہو ہاں تم بیمار ہو تم نے اتنی بڑا گنا کر لیا او ہو شرک والا گناہ کر لیا تم نے اتنی بڑی بیماری ہم جیسے تاکہ مریض کے دل میں احساس پیدا ہوئے اور اپنے علاج کی طرف دھیان کرے لکھا ہے تمہارے پاس انعام خامل سے یہ پانچواں انعام ہے اور جبکہ فرمایا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا قوم اے میری قوم ان کم ظلم تم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر لکھا احساس مرد لکھا ہے مرد کا احساس دلوا رہے کہ تم بیمار ہو سمجھا تم نے ظلم کیا ہے بت کمل اجلا بجانے مرد بسب بنا لینے تمہارے کے بچڑے کو معبود جہاں بھی الہ مقدر ہے نا جی؟ بس حب بنا لینے تمہارے کے بچڑے کو مابود الہ الا کم تجویز دوا ہے گا دوا بس توبہ کرو تم دل و زبان سے کس سے دل و زبان سے توبہ کرو تم طرف اپنے پیدا کرنے والے کے فاقتلو انفسکم یہ تک ہے توبہ ہے چاہے سب میرے طور بس قتل کرو تم اپنے آپ کو اپنے آپ کو اچھا مطلب ہے اپنے آپ کو مانا جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کریں تو وہ چونکہ اب انہوں نے توبہ لی ہے نا شرک سے تو پھر وہ بدستور کیا ہو گئے گئے صحیح یہودی بن تو وہ مسلمان بن گئے یعنی فرما بردار بن گئے تو وہ پھر بھائی بھائی بن گئے سمجھا جی؟ قتل کرو تم اپنے آپ کو یعنی اپنے دینی بھائیوں کو نہیں لکھا ہوا اپنے دینی بھائیوں کو ذالکم خیر القم یہ عمل درامد کرنا یہ بہتر ہے واسطے تمہارے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے تھے فتاب علیکم سمر توبہ چل کا ہے سمر توبہ رجوع کر لیا اللہ پاک نے اوبر تمہارے بے شک وہ یہ بہت رجوع کرنے والا بڑا مہربان اللہ فرماتے میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی تم مسلم ہو گئے فرما بردار بن گئے اب مرے تو سیدھا جنت میں چلے گئے کہاں گئے جنت کے اندر چلے گئے یہ میرا انعام تھا سمجھ رہے ہو اچھا کل تم جا موسا سے چھٹا انعام ہے میری طرف دیکھو موسا علیہ السلام تورات لے کر آئے اب جائے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ پہلے پہلے سامری سے اور ان سے ساروں سے بات چیت کیوں تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا میرا انتظار کیوں نہیں کیا تم نے آخر فرمائی قتل ہوئے بندے توبہ ہوئی سارا کچھ ہو کر کے فارغ ہوئے جب تو آپ نے وہ تورات پیش کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس پر عمل کرو کامیابی ہے انہوں نے کہا حضرت اس میں تو بڑے مشکل مشکل احکامات ہیں ہم سے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہے اللہ سے کہو کچھ آسانی کرنا ہے لیکن اللہ پاک ناراض ہو گئے موسا السلام کو بھی غصہ آیا آخر موسا علیہ السلام نے ستر آدمی چنے اللہ کے حکم کے تحت کتنے آدمی ستر جو بڑے بڑے نیک تھے اچھے آدمی تھے ان کو چنا اور ان کو لے گئے کوہ تور پر کیوں لے گئے دو مقصد تھے کتنی مقصد تھے ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ جا کر کوہ تور پر چل کر اللہ سے وعدہ کریں پوری قوم کی طرف سے کہ آئندہ کبھی ہم شرک نہیں کریں سن رہے ہو پوری قوم کی طرف سے معاہدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ ہم کبھی شرک نہیں کریں اور دوسرا یہ کہ یہ ستر آدمی چلیں اللہ کا کلام سنیں گے تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوگا جذبہ پیدا ہوگا پھر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی سمجھا نا جی؟ اور کیونکہ جس طرح کا ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل نماز سے پھرا ہوتا ہے روزے سے پھرا ہوا ہوتا ہے پھر آتا ہے جمعہ پڑتا ہے بات سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر تقویت آ جاتی ہے پھر نماز شروع کر دیتا ہے تو کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے ہم سے عمل نہیں ہوتا تو اللہ پاک کا کلام جب سنیں گے تو اتنی بڑا انعام ہوگا دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا تو پھر عمل شروع ہو جائے گا یہ ستر آدمی آپ چن کر لے آئے یاد کر یہ بات ابھی آراف میں آئے گی میں نے بات سمجھانی ہے ستر آدمی جو آپ چن کر لے آئے کتنی مقصد تھے دو ایک مقصد یہ تھا کہ پوری قوم کی طرف سے معاہدہ کریں کہ ہم آئندہ کے لیے کبھی شرک نہیں کریں گے اور دوسرا دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کا کلام سنیں گے تاکہ دل میں جذبہ پیدا ہو عمل کرنے کی توفیق ہو سمجھا سر اب دیکھو کل تم جا موسا انعام سے کیا چھٹا انعام اور جب کہ کہا تم نے اے موسا سلام ہر گدنی ہم مانیں گے تیری بات اب موسا علیہ السلام لے آئے کوہ تور پر کھڑے ہوئے بادل آ گیا اس نے ان کو ڈھانک لیا اللہ پاک نے کلام فرمایا اللہ کا کلام بھی سنا لگے بات تو صحیح ہے لیکن جب تک خدا نظر نہیں آئے کیا پتا کون بول رہا ہے جی نظر آئے تو پتہ چلے کہ خدا بول رہا ہے نہیں مانیں گے ہم تیری بات کون سی بات کہ یہ کلام اللہ کا ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے حتا نر اللہ جہرتن حتا کہ دیکھ گے ہم اللہ پاک کو آیا بیاں ظاہر ظہور دیکھ لیں گے ہم سمجھتے فاخذت آخادت ہو پس پکڑا ان کو بسبب اس گستاخی کے بسبب اس گستاخی کے حضرت آگے آئے گا ان کہ نیچے سے زلزلہ آیا نیچے سے ان کی کیا آیا زلزلہ اور اوپر سے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے نعرہ لگایا زور سے جس کی وجہ سے یہ مجھوش ہونے لگے ایک ایک ہو کر بے ہوش ہو کر گرنے لگ گیا سمجھا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ وہ گر رہا ہے وہ گر رہا ہے وہ گر رہا ہے تب پکڑا تمہیں بجلی کی کڑک نے مراد سے وہ آواز ہے زبردست سمجھا وہ ان تم اور تم دیکھ رہے تھے اس کا آنا آنکھوں سے اس کا آنا اور زلزلہ بھی دیکھ رہے تھے کہ زمین ہل رہی ہے اوپر سے آواز بھی آیا ایک دوسرے کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ مانا ہے اور تم دیکھ رہے تھے تم باسنا کم ممباد موت اس کے بعد زندہ کیا ہم نے تمہیں بات تمہارے مرنے کے لال تشکر تو حکمت بے سات حکمت تاکہ تم شکریہ ادا کرو تم یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ رویت باری تعالی آخرت میں ہوگی یا نہیں آخرت میں لوگ اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے رواسب کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت میں لوگ نہیں دیکھیں گے آخرت میں بھی رویت ممکن نہیں اور دنیا میں بھی رویت ممکن نہ آخرت میں ممکن ہے نہ دنیا میں ممکن ہے اس میں ہو آل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رویت ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں دنیا میں ممکن ہے لیکن واقع نہیں آخرت کے اندر واقع بھی ہوگی آخرت کے اندر واقع بھی ہوگی پیچھے پڑے ہو وہ بجو ہوں یوم نہ ویرا کون ادا رب با نہ ویرا سمجھا کچھ چہرے ہوں گے رب کو دیکھنے والے اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے میں نے وہاں بتایا تھا کہ میدان معاشر میں بھی اللہ پاک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی اور جنت کے اندر بھی روزانہ صبح شام زیارت ہوگی فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت دو دفعہ روزانہ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں رویت ممکن ہے لیکن ممکن ہے لیکن واقع نہیں اور آخرت میں واقع بھی ہوگی بھائی پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہے تو ان کو زیارت نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہوئی تو جواب اس کا یہ ہے کہ وقوع کہ ہم ممکن ہیں واقع نہیں ہوتی ممکن ہے اس لیے کہ اگر ممکن ہی نہ ہوتی تو حضرت موس علیہ السلام سوال نہ کرتے لاممکن غیر ممکن کا سوال کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا شریعت کے اندر جو بات ممکن ہی نہ ہو کوئی پیغمبر اس غیر ممکن چیز کا سوال نہیں کر سکتا کیونکہ پیغمبر کو جتنا شریعت کا علم ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہے موسا علیہ السلام کا سوال کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رویت ممکن ہے لیکن موسا علیہ السلام نے نہیں دیکھا اور انہوں نے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ واقع نہیں ہے سمجھ رہے ہو بہرحال خلاصہ چاہے کہ ممکن ہے لیکن واقع باقی سوال کرتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ پاک نے کیوں نہ زیارت کرائی یہ جو سوال کر رہے ہیں ان کو عذاب نازل کر دیا ان پر جواب یہ کہ ان کا سوال جو تھا وہ ضد کی بنا پر تھا کس کی بنا پر تھا سمجھنے کے لیے نہ بلکہ تن و تن اور عنادن انہوں نے سوال کیا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا کسی اور کا ہے اس لیے اللہ نے ان کو سزا دی ہے بات ہوگی اور بات دوسری دوسری بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ سورہ باقارہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دو موتیں اور دو حیاتیاں ہیں اور سورہ حامی مومن میں بھی حالانکہ ان پر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موت آئی تو تین موتیں اور تین موتیں اور تین حیاتیاں بن گئی پیچھے دوسرے پارے کے آخر میں بھی آیا تھا علم تارا بنی سمجھا سی بنی سلیم جماعت کو بھی موت آ گئی تھی اسی طرح کل کے سبق میں پڑھایا کہ حضرت حضیر علیہ السلاط والسلام کو بھی موت آئی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ تو تین موتیں بن گئیں جواب اس کا یہ ہے کہ وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دو موتیں اور قاعدہ کلیہ کیا ہے دو حیاتیاں یہ جو واقعات ہیں یہ خوارق اور مستثنیات ہیں ہیں اور مستثنیات ہیں یہ مستثنا ہے ان قواعد سے اور یہ خارے کی عادت واقعات ہیں اس لیے قانون میں کوئی درد نہیں پڑے گی قانون پر قانون ہوں یہ دو موتوں اور دو حیاتیوں والا یہ چند واقعات ہیں جو خارے کی عادت ہے اچھا سے وزلنا انعام اچھا میری طرف دیکھو پہلے تم ہی سمجھ لو صحت اور تندرستی دو قسم ہے سیاحت قسم ہے سیاحت بدنی اور سیاحت روحانی سیاحت بدنی اور سیاحت بدن کا صحیح ہونا تندرست ہونا اور روح کا صحیح اور تندرست ہونا بدن کی صحت کے لحاظ سے حضرت پہلا درجہ ہے بدو کا کس کا ہے بدو کا درجہ بدو کا کیا مطلب ہے وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں خانہ بدوش ہوتے ہیں خیمے لگاتے ہیں سمجھا پانی مل گیا جہاں وہاں بیٹھ گیا جانور بھی چڑھائے پانی پلایا پھر جب پانی ختم ہوا وہاں سے اٹھے اور کہیں چلے گئے ان کے مکان نہیں ہوتے وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں بدو اور جنگلوں میں رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بدوی زندگی صحت بدنی کے لحاظ سے بدن کے لحاظ سے پہلا نمبر جو ہے وہ صحت بدوی زندگی کا ہے کہ بدوی لوگ سب سے زیادہ توانا تنومند ہوا کرتے ہیں تندرست ہوتے ہیں دوسرا نمبر ہوتا ہے حضرت کروی زندگی کا کریا والے لوگ دیہات والے لوگ جن کے مکان ہوتے ہیں لیکن کچے کچے مکان ہوتے ہیں سمجھا آج آپ اب تو دیہاتوں میں بھی پکے مکان بن رہے ہیں کچے مکان کچے مکانوں کا نام و نشان نہیں سمجھا بہرحال بستی والے لوگ کریا والے لوگ جو ہیں وہ پھر کچھ کم تندرست ہوتے ہیں بہ نسبت بد ہوتے ہیں تیسرا نمبر جو ہے وہ مصر اور شہریوں کا ہے شہریوں کا درجہ صحت بدنی کے لحاظ سے سب سے گرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ صحت بدنی کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا کھلی فضا کی اور ہوا لطیف اور عمدہ ہو گئے جو چیز دیہات میں یا بدو میں ملتی ہے شہر کے اندر گندی نالیاں ہیں سمجھا سی غبار ہے گدا ہے اور چیزیں ہیں منڈیاں ہیں بدن کی شہر کے اندر سب سے آخری درجے پر ہے سمجھ رہے ہو دوسری صحت کون سی ہے روحانی روحانی صحت کے لحاظ سے پہلا نمبر مصر اور شہر کا پہلا نمبر کا ہے مصر اور شہر کا ہے کیونکہ شہر کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے سمجھا سی چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کے چنا چنا چنی جاتے ہوئے ہیں ایسا ہے نا ہاں؟ تو ہر ہر بچہ چھوٹا بڑا جو ہے وہ پڑھتا ہے سمجھا وہ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں سیاحت روحانی کے لحاظ سے پہلا درجہ کس کا ہے جناب مصر اور شہر کا ہے دوسرا درجہ جو ہے وہ بستی کا ہے بستی کے اندر کوئی ایک آدھ آدمی پڑھا لکھا مل جاتا ہے سارے بستی والے اس سے خط پڑھواتے ہیں اس سے لکھواتے ہیں یا کے محتاج بنے چل رہے ہوتے ہیں تیسرا درجہ جو ہے وہ بدو کا ہے کہ بدو میں کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہی نہیں ہے خلاصہ یہ کہ صحت روحانی کے لحاظ سے پہلا درجہ کس کا ہے مصر کا ہے دوسرا کرب کا ہے اور تیسرا بدو کا ہے اور صحت جسمانی کے لحاظ سے پہلا درجہ بدن کا ہے دوسرا قرب کا ہے تیسرا مصر کا ہے سمجھا اب یہاں بیان کیا جائے گا کہ یہود جو ہیں وہ کروی زندگی میں بھی ناکام بدوی زندگی میں بھی ناکام اور مصری زندگی میں بھی ناکام ہے ہر زندگی کے تینوں دوروں پر آئے لیکن کبھی یہ کامیاب نہ ہوئے اس لیے علیکم الغمامہ کے نیچے ہے یہود کا بدوی زندگی میں ناکام ہونا بدوی زندگی میں جنگل تی میں رہ رہے تھے نا میدان تی کے اندر آگے انشاءاللہ چھٹے پارے میں یہ واقعہ آئے گا کہ جب یہ دریا پار کر کے یہاں پہنچے تو موسا علیہ السلام تورات بھی لے آئے اب اللہ کے حکم سے موسا علیہ السلام نے کہا چلو بیت المقدس والے حمال کر کے ساتھ جہاد کریں اور بیت المقدس اپنے آبائی وطن واپس لے ان سے سمجھا سی اور یوسف علیہ اسلام کے دور سے جو آئے جو مصر کے اندر سے جہاں رہ گئے سمجھا غلام بن گئے اب جا رہے ہیں وہاں انہوں نے کہا فد اب انت و ربو کا ہا تلا قائدو ہاں جا اور تیرا رب جائے ہم تو نہیں لڑتے ہم تو یہاں بیٹھے اللہ صاحب نے پھر ان پر ارض مقدسہ کو چالیس سال کے لیے حرام کر دیا کہ میدان تین میں رہ گئے یہاں جب رہے تو یہاں نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا کھانے پینے کا بھی انتظام فرمایا سائے کا بھی انتظام فرمایا بادل ہر وقت کھایا کرتا تھا اور بارہ چشمے پتھر سے نکال دیے اور من سلوا نازل کر دیا کھاتے پیتے مزے کرتے تھے اور انہوں نے سادے لکھا ہے اور سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے خزانہ غیب سے کس سے بنانا غیب سے المنا من کو بس سلوا اور سلوا کو حضرت روزت کے متعلق مجھ سے ایک عبارت رہ گئی ہے وہ اوپر لکھی ہے تمہارے پاس وہ پڑھ لو لکھیے اہل سنت بس سلف والا جواب رہا نہیں ہے اچھا جی، چلو کرو مانا اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من اور سلوا کو من کیا ہے حضرت من اس کا نام ہے بین کیا نام ہے بین نام کی ایک دوائی آج بھی ملتی ہے یہ وہ چیز تو نہیں ہے لیکن اس کے مشابے ہے کہ یہ میٹھی چیز ہوتی تھی دانے دار اور اس کے اندر کچھ کھٹاس بھی تھا حمودت بھی تھی اس کے اندر کچھ تھی جی؟ یہ اللہ تبارک مطالعہ رات کو نازل فرماتے جس طرح کہ شبنم اترتی ہے نا رات کو اس طرح اترتی تھی اور صبح کو وہ جمع کر لیتے برتنوں میں بھر لیتے اور کھاتے تھے اللہ پاک کی حکمت زہری اسباب کا بھی اللہ نے بڑا خیال رکھا کہ کیونکہ ادھر بٹیرے کھاتے تھے تو گوشت کھانے کے ساتھ ٹھنڈی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے ترنج بین بھی ان کو دے دی یہ ترنج بین جو کی تھی اور سلوا سے مراد بٹیرے ہیں بعض کہتے ہیں بٹیرے نہیں ان کے مشابے کوئی پرندہ تھا بہرحال ہوا چلتی اور ہوا کے ذریعے وہ آ جاتے جو ان کو جمع کر لیتے پکڑ لیتے اور جمع کر لیتے حالانکہ یہ پرندہ گھاس میں آتا ہے وہاں باوجود اس کہ کوئی گھاس وغیرہ نہیں تھا میدانی میدان تھا اللہ پاک ان کو لے آتے تھے اپنی قدرت کے ساتھ خارے عادت طور پر اس لیے فرمایا انزلنا کیا فرمایا انزلنا جو نعمتیں ملتی ہیں نا بغیر کسی سبب کے ان کو انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو گویا آسمان سے نازل کیا ہے اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے ترنجے دیے ان کو سمجھا دیں اور کلوا بٹیروں کو لکھا ہے تمہارے پاس حاشیے پر بل مشہور و ان عباس میں مسودہ اچھا وہ اور عبارت ہے یہ مشہور جو ہے کہ یہ دین ہے سمجھا بخشا اور بٹیرے بات مارکم کھاؤ تم عمدہ ان چیزوں سے جو دی ہم نے تمہیں ہم نے جو تمہیں دی ہیں یہ کھاؤ کیا مطلب نیچے دو چیزیں لکھی ہیں ایک تو لکھا ہے یعنی اسی پر اکتفا کرو اور چیز نہ مانگو اسی پر اکتفا کرو ہاں اور چیزوں میں مانگی تھی آگے آ رہا ہے یوخر جلنا بمبات تم تو لڑکوں بک دک لیا سمجھا تھی ان کا ظلم یہی تھا بما مونا بلاکن قانون ظلم یہی تھا کہ انہوں نے اور چیزیں مانگنا شروع کر دی اور دوسرا لکھا ہے ذخیرہ نہ بناؤ ذخیرہ اور ظلم بھی یہی تھا یہ قول راجے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے نبی علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ روز کے روز کھایا کرو سمجھا سی ذخیرہ نہ بناؤ انہوں نے ذخیرہ بنانا شروع کر دیا رکھ دیتے تھے کل کے لیے سمجھا نا سی تو فرماتے ہیں کہ جب پہلے اس واقعہ سے پہلے گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا تھا گوشت میں بو پیدا نہیں ہوتی تھی جب سے بنی اسرائیل نے جمع کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سزا دی کہ گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی اس کے ذریعے سلسلہ چلا ہے وما ظلم ہونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے ذخیرہ بنانا شروع کر دیا یہ ظلم تھا تو خلاصہ یہ کہ بدوی زندگی میں بھی کیا ہو گئے ناکام ہو گئے اللہ کے امر پر عمل نہ کر سکے اچھا سی یہ کتنی انعام گزر گئے جی سات انعام ہو گئے آٹھواں انعام آگے آ رہا ہے اب ایک نقمت کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے نقمت میری طرف دیکھو موسا علیہ السلام فوت ہو گئے جنگل تی کے اندر ہارون علیہ السلام ان سے پہلے فوت ہو گئے سمجھا بھائی جی؟ یوشا علیہ السلام نبی بن گئے ان کے نبی بننے کے بعد جہاد کا حکم ہوا آپ گئے جہاد کرنے کے لیے اللہ نے مہربانی کی بیت المقدس کا علاقہ فتح ہو گیا اب ان کو دو حکم ملے ایک حکم تو یہ ملا کہ جاؤ داخل ہو لیکن سر نیچا کر کے آجزی کے ساتھ زبان سے بولتے جاؤ خطہ تن خطہ تن ہمارا ہماری درخواست ہے کہ ہمارے گناہ گراؤ گناہ گراؤ ختم کرو اور آجد ہو کر آجزانہ شکل بنا کر سر نیچا کر کے داخل ہو وہ بیت المقدس کے دروازے میں یا شہر کے دروازے میں حدیث میں آتا ہے انہوں نے چپ کیا منہ اوپر کر لیا بجائے نیچے کرنے سے اور بجائے جو آج ہو کر جائیں وہ چوتڑوں کے بل چلنے لگ جائیں اور بجائے سکتا ان کہنے کے کہنے لگے ہبا تن فی اشارہ کہیں ہبا تن فی اشارہ اور دانے کے باہر جو ہے وہ اس کے چھلکا ہوتا ہے نا ہبا فی اشارہ محمد سڑک دیکھو اب کل خلو حاظہ اللہ نے پھر ان پر تعاون کا عذاب نازل کیا اور ان کو سزا دی یہ لکھا نقمت اول لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہے یہود کا کروی زندگی میں ناکامی سمجھا زندگی میں بھی ناکام ہو گئے اور جبکہ کہا ہم نے داخل ہو وہ تم اس بستی کو یہ بستی کون سی ہے بیت المقدس ہے وہ حاشیے پر جو عبارت لکھی ہے نا تمہارے پاس اوپر سمجھا وہ دیکھ لو لکھا ہے المشہور عن ابن عباس و ابن مسعود و قطع و سدی و ربی وغیرہ الجمہور رضی اللہ تعالیٰ انہا بیت المقدس مراد ادروح اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو وہ تم اس بستی کو تب کھاؤ تم منہا اس بستی کی چیزوں سے جہاں سے چاہو تم راغدن فراخی کے ساتھ راغدن کا معنی فراخی کے ساتھ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس کی جو چیز ملے اٹھا لو اور کھا جاؤ سمجھا اباہی بن جاؤ یہ مراد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی کے اندر جو مباح چیزیں ہیں وہ کھاؤ تجارت کرو کماؤ کھاؤ سمجھا سی اور کیا نام ہے اپنا زراعت کرو اللہ تجھے تمہارے لیے اگائے وہ کھاؤ پہلے تو تمہارا دشمن رہتا تھا تم اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے اب تم جہاں چاہو رہو کھاؤ پیو فراخی کے ساتھ یہ مراد ہے البابا اور داخل ہو وہ دروازے کو شکریہ بدنی جی۔ کیا لکھا ہے میری طرف دیکھو دروازے سے مراد دو کال ہے ایک کال یہ ہے کہ دروازے سے مراد شہر کا دروازہ ہے کس کا دروازہ ہے اس بلد کا بیت المقدس کا جو بلد تھا شہر تھا اس کا دروازہ مراد ہے اور داخل ہو سجدہ کرنے والے سجدے سے مراد علیہ سر نیچا کر کے توازو کر کے داخل ہو وہ متوازے بن کر سمجھ رہے ہو سجدے سے مراد چاہے کھار نیچا کرنا الحنا اب یہ سوال نہ رہے گا کہ جی چلتے چلتے سجدہ کیسے ہوگا سجدہ تو سکون کو تقاضا کرتا ہے جواب آ گیا تو یہ سجدہ اصطلاحی ہی نہیں بد جبہ نہیں بلکہ الحنا ہے سر نیچا کر کے جانا یہ ہو سکتا ہے سمجھا کہ اور داخل ہو وہ تم دروازے کو قلعے کے دروازے کو سجدہ کرنے والے دوسرا معنی دروازے سے مراد خود مسجد بیت المقدس کا دروازہ ہے کیا مراد ہے اور سجدے کا کیا چاہے سجدہ کا معنی ہے داخل ہونے کے بعد سجدہ کرو داخل ہونے کے سجدن کا معنی نیت کرنے والے کے جب ہم داخل ہوں گے تو سجدہ کریں گے مقدرین سجودہ خیال کرو اور داخل ہو وہ تم دروازے مسجد کو سجدن سجدہ کرنے والے یعنی ارادہ کرنے والے سجدے کا سمجھ رہے ہو یہ لکھا ہے سجدن کا لکھا سجدہ کا لوگ بھی مانا مراد ہے یعنی سر کو نیچا کر کے جاؤ اور دوسرا حال مقدرہ ہے حال ہونا تمہارا سے تصور کرنے والے وہ سجدہ کا ہے مقدرین سجدہ کا سمجھا تھی جی؟ سجدن مقدرین سجدہ تو مقدرین سجدن ارادہ کرنے والے فرض کرنے والے سجدے کو کہ ہم اندر جا کر دو رکعت پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے اور داخل ہو وہ تم دروازے کی مسجد کو سجدہ کرنے والے مقبول ہو شکریہ لسانی ہے لسانی زبانی شکریہ اور کہو تم خطہ تم خطہ تم خبر ہے مس اعلیٰ نا اس کا مبتدا مقدر ہے مست الگ سوال ہمارا ہے خطہ گرانا حت سے ہے گرانا معاف کرنا ہمارے گناہ معاف کر دو نغفر لکم ہمارا عام شکریہ بولو صحیح شکریہ ہمارا عام شکریہ معاف کر دیں گے ہم سے تمہارے پہلی خطائیں تمہاری بس نزید ہو اور ابھی ابھی زیادہ دیں گے ہم دل سے نیکی کرنے والوں کو جو بڑے نیک ہیں لیکن کیا ہوا فبدل اللہ دینا اناد بنی اسرائیل کی انہوں نے بس تبدیل کر دیا انہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوا اس بات کے جو کہی گئی تھی واسطے ان کے جو بات ہم کو کہی گئی تھی وہ نہ کہی اور کہنے لگ گئے ہمرائے تبدیل چل گائے ہمرائے تبدیل ہمر نکلا پس نادل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب آسمان سے رجزن کا مانا عذاب عذاب آسمان سے اور رجزن کی تنوین تعظیم اور تحویل تفخیم کے لیے ہے اس کا مانا بہت بڑا عذاب اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا بہت بڑا عذاب آسمان سے لکھائے اب تنویر و تفخیم اب اب سعود ہاں بہت بڑا عذاب آسمان سے یہ عذاب کون سا تھا یہ تعاون آیا جس کی وجہ سے مرنے لگ گئے سارے سمجھا جنہوں نے یہ قصور کیا تھا بیما قانو عذاب دما سبب اس کے جو تھے وہ فسق کیا فسق کیا کرتے تھے نہ فرمانیاں کیا کرتے تھے نیچل کا بے صابہ جی، مستمر جی فمر ہمیشہ نہ فرمانی نہ فرمانی نہ فرمانی نہ فرمانی بس بب مطلب اس کے جو تھے وہ نہ فرمانیاں کیا کرتے تھے من حسنت عشرت آئینہ قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين کل پڑھا تھا کہ زندگیاں کتنی ہیں تین پروی بدوی اور مصری ماقبل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ کروی اور بدوی دو زندگیوں میں ناکام ہو گئے اب وید تسکا سے یہ لکھا ہے انعام سامن کیا لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہے تک بدوی زندگی کیا لکھا ہے بدوی زندگی کا تک ہے جنگل تین کے اندر جب رہتے تھے نا سمجھا تو اس زمانے کے اندر ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے حضرت کو حکم دیا کہ پتھر ہے چھوٹا اس کو ڈنڈا مارو تو باہر چشمے نکل پڑے ویسے موسالوں قوم ہی آٹھواں انعام ہے اور جبکہ پانی مانگا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استفتا پر لکھا ہے التجا موسویا کیا لکھا ہے التجا موسویا اور فکلنا پر لکھا ایجابت اللہ نے قبول کر لی بات ہم نے کہا مار تو اپنی لاٹھی پتھر کو فن من حسن حسنتا عشرت فن فجرت سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے اردو میں لکھا ہے انہوں نے لاٹھی ماری انہوں نے آپ نے لاٹھی ماری بس بہ پڑے اس سے بارہ چشمے قد عالم کلو انا مشرب حکمت تعدد و تفاوت ایک چشمہ کیوں نہ نکلا بارہ کیوں نکلے اس لیے کہ بارہ قبیلے تھے کتنے قبیلے تھے بارہ ہر قبیلے کا الگ ایک چشمہ نکلا تحقیق معلوم کر لیا ہر قبیلے نے مشرب ہوں پینے کی جگہ اپنی کلو مشرب کلو سے پہلے لکھا ہے قلنا کیا لکھا ہے کلنا ہم نے کہا کھاتے رہو اور پیتے رہو اللہ کا دیا رزق اور نہ پھیلو تم زمین میں فساد مچانے والے بلا فی الحال مفتین پر خلاصہ یہ کہ بھلائی کی امید تو نہیں لیکن برائی تو نہ کرنا بھلائی کی امید تو نہیں لیکن برائی تو نہ کرنا کل تم جا موسا حضرت یہ نقمت فن ہے کیا ہے پہلا عذاب کا ذکر آیا تھا کل ند خلو ہاد قلو ہادریت منہارے اور یہ دوسری نقمت کا ذکر ہے اور ساتھ لکھا ہے مصری زندگی کی ناکامی چل گئے مصری زندگی کی ناکامی ویز کل تم یا موسا اور جب کہ کہا تم نے اے موسا علیہ السلام لن کا لکھا تمہید ہے یہ کیا ہے تمہید ہے ہر گزنی صبر کر سکتے ہم اوپر ایک قسم کے توام کے واحد ایک ہی قسم کا کیونکہ روزانہ ان کو من و سلوا ملتا تھا نا صحیح تھے تو توام دو لیکن قسم ایک ہی تھا روزانہ وہی ملتا تھا ایک ہی قسم کا فد مطالبہ دعا یعنی ہے سال بھائی دعا پس دعا کر تو ہمارے لیے اپنے سے یو خرج لنا مضمون دعا چل گئے مضمون دعا نکالے واپسی ہمارے کچھ اس سے جو اگاتی ہے زمین من بکلے سبزی اس زمین کی بقصا قصہ جو ہے عربی میں اس کو خیار بھی کہتے ہیں اور گرمی کے موسم میں لمبی لمبی ہوتی ہے ککڑیاں اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں پادی کہتے ہیں اردو میں ککڑی کہتے ہیں سمجھا سی اور اس کی ککڑیاں و فوم ہا اور اس کی گندم و آدا سے ہا اور دال مسور کی دال ادب کس کو کہتے ہیں مسور کی دال ہم اس کو موہری کہتے ہیں سمجھا سرخ رنگ کی ہوتی ہے وہ باپ والے ہا اور اس کے پیاز یہ دال اور سبزی ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے دال اور سبزی ہونی چاہیے گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں کالا تس تبدیل ہونا انکار از دعا طریقہ ہے انکار از دعا حضرت نے انکار کر دیا ایک قول تو مفترین کرام کا یہ ہے کہ آپ نے انکار نہیں کیا پہلے بلکہ آپ نے کہا جاؤ تم کسی شہر میں چلے جاؤ جاؤ وہاں ملے گا یہاں کچھ نہیں ملتا لیکن دوسرا قول یہ کہ آپ نے بالکل انکار کر دیا میں دعا نہیں کرتا بس اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو چلے نکلو یہاں سے جہاں جانا ہے کسی شہر میں چلے جاؤ کالا تبدیل ہونا انکار دعا اور لکھا ہوگا تم بھی ہے لکھا ہوا ہے آپ نے سمایا اتف تبدیل ہونا حضرت اتف تبدیل ہونا کا اندر تجرید کریں گے کیا کریں گے کیونکہ بل ندی کا با کھڑا ہے نا اس لیے اس کا معنی کر رہا ہوں اتا خزون کیا معنی کر رہا ہوں آیا لیتے ہو تم اس چیز کو جو وہ کم درجہ ہے بلدی بدلے اس چیز کے جو وہ خیر بہتر ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ کا معنی اگر بدلے والا کرو تو کہ بل کا با کا معنی نہیں بنتا اب مانا کیا ہوگا آیا لیتے ہو تم اس چیز کو جو وہ بہتر ادنا ہے کم تر درجے کی ہے بدلے اس کے جو وہ بہتر ہے اے بے سرا اگر نہیں مانتے تو چلے جاؤ اترو تم کسی شہر کو بے شک تمہارے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو سمجھا سر بہرحال مصری زندگی کے اندر بھی کیا ہو گئے ناکام ہو گئے کس طرح اتستبدلون پر عبارت ہوگی خلاصہ ہوگا اس سوال کا خلاصہ یہ کہ بجائے لطیف و پاکیزہ غذا کے مطالبہ مادی و کثیف غذا کا کا ہوا کہاں ہے ہاں،, ہاں یہاں ہے یوخر جلنا کے نیچے لکھا ہے یوخر جلنا کے نیچے خلاصہ یہ کہ بجائے لطیف و پاکی مطالبہ مادی و کثیف غذا کا بس وزور بت علیہ علیہ اس عادت کی تشریح آج والے سبق میں پڑھائے ہوگی سمجھا سی اور مار دی گئی اوپر ان کے ازلت و ذلت ازلت و لکھا ہے سمر اولا دنیاوی کیا لکھا ہے سمر اولا دنیاوی ہے مار دی گئی ان پر لکھا ہے ایک زمانہ میں جا کر ایک ہاں اس وقت نہ بلکہ آگے جا کر کیونکہ پہلے کچھ نہ ہوا جب ان کی تمرد اور ان کی سرکشی اور سغیان اور ان کی نافرمانی وہ مستمر ہوا تو پھر آگے جا کر ذلت ذلت کا معنی لکھا ہے بے قدری لوگوں کے دلوں میں بے قدری لوگوں کے دلوں میں بل مسنت و سمرائے دوم اور پستی یعنی اول العظمی نہ رہی پستی ہے یعنی اول العظمی نہ رہی وبا غذب سمرائے سوم اخرویہ اور رجوع کیا انہوں نے ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے علت ذلت و مسکنت و غضب ان تینوں کی علت کیا ہے یہ ذلت و مسکنت و غضب کیوں ہے بس بس بات کے بے شک یہ لوگ کان جب فرون اللہ کی آیات کا یہ علت اول ہے وجہ نمبر دو اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق کے نحق طور پر بغیر الحق کے نیچے لکھا ہے جو خود ان کے نزدیک بھی نحق تھا جو خود ان کے نزدیک بھی نحق تھا اللہ بولے اللہ تو کا مشارل ہے پھر یہ کفر اور قتل انبیاء ہے یہ کفر قتل انبیاء کیوں ہوا بس اب اس کے جو نمبر اول نہ فرمانی کرتے رہے وہ اور تھے وہ حد سے نکلا کرتے تھے وہ آسا سبب اول ہے یا تدون سبب نمبر دو ہے آج صبح بھی پرچی لکھی تھی کسی نے کہ آسو اور یا تدون کا کیا فرق ہے میں نے کہا تھا یہ تاکید ہے کوئی فرق نہیں ہے اور ایک فرق بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہاں بتا رہا ہوں کہ اصو کا تعلق عوامر کے ساتھ ہے یا تدون کا تعلق نواہی کے ساتھ ہے اصو کا تعلق عوامر کے ساتھ ہے کہ جس بارے میں جس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کرو یہ کرو نہ فرمانی کرتے نہیں کرتے تھے اور یا تدون کا تعلق نواہی کے ساتھ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا وہ کام کرتے تھے سمجھ رہے ہو یہ نو اول ختم ہو گیا انعام اور دو نقمتوں کا ذکر تھا بنی اسرائیل موجودہ بنی اسرائیل کے باپ دادو پر آٹھ انعام اور دو نقمتیں جو عذاب آئے تھے ان کا ذکر تھا اب ان الدین کا آمن سے ستما ہے نو اول کا کیا ہے یہ پہلو لوگ تھوڑا سا ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں سمجھا سمجھ ان الدین آمن منوس نو اول کا ہے اور یہ کہ قانون عام لے نجات الانسان دن کا ہوا لکھ لو پہ لگا ہوا ہے ہاں ہاں لکھ لو لکھ لو قانون عام لے نجات الانسان قانون عام لے نجات الانسان انسان کی نجات کا ایک عام قانون بیان فرما رہے ہیں کہ لقبوں پر کچھ نہیں ہے لقبوں پر کچھ نہیں ہوگا اصل عقیدہ اور عمل صالح ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یعنی مسلمان امت محمدیہ والے ولدین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں علیہ السلام کی امت کے لوگ وارا اور نصرانی ہیں عیسا علیہ السلام کی امت کے لوگ واب اور صابی ہیں ابریم علیہ السلام کی امت کے لوگ من آمانا شعبہ اولا قوت کابیہ یعنی مبدا شعبہ اولا قوت اطلاع یعنی مدد کا بیان ہے یہ جی وہ انسان جو ایمان لایا اللہ پاک کی ذات و صفات پر اور دن پچھلے پر بل جو ملا کر بل کر نمبر دوم یعنی معاد صالح قوت عملیہ اور عمل کرتا رہا نیک موافق قانون شراکے موافق قانون شراکے صالحم سمرا تکمیل اولا جلب منفیات سمرا تکمیل اولا جلد منفیات تصویر سے ان کے اجر ہے ان کا ان کے رب سے ہاں بلا خوف نمبر دو اور نہیں ہوگا کوئی خوف آگے کا اوپر ان کے اور نہ وہ مغموم ہوں گے پیچھے کا ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا بسم الرحمن

بنی اس کے آبا و اجداد پر کیے گئے انعامات کا ذکر آئے گا چنانچہ نو اول کے اندر آٹھ انعامات اور دو نقمتوں کا ذکر تھا اب اخذ نامی ساتھوں سے نوع ثانی شروع ہو رہا ہے اس سے نزول قرآن کے وقت موجود بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی تین خباطوں کا ذکر ہے ان کا یہ لکھا ہے نا آپ کے پاس نوانی ہے یہ اور حاشیے پر لکھا ہوگا یہ اور چیز ابھی بتا رہا ہوں ایک تقریر تو حسن علی رحمہ اللہ کی طرف پر یہی ہے کہ یہ نو ثانی ہے اور اس کے اندر موجود بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کے تین کا ذکر ہے نمبر دو یہاں یہود کی تین امراض کا ذکر آئے گا تین بیماریوں کا ذکر آئے گا یہودیوں کے اندر مولویوں کے اندر تین بیماریاں تھیں ایک تولی احکامات الہیہ سے منہ موڑنا اور ان پر عمل نہ کرنا نمبر دو ہیلا بازی اور نمبر تین تعمق یہ تین بیماریوں کا ذکر آئے گا آپ کے پاس حاشیہ پر لکھا ہوا ہے یہود کی مذہبی خرابی اور امراض خلافہ تبلی ہیلا بازی اور تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لکھا خباست اول حضرت پیچھے پڑا ہے وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے آئے تو آپ نے آ کر یہودیوں کو دی جی کہ اس پر عمل کرو انہوں نے کہا اس کے اندر مشکل مشکل احکام ہیں ہم سے تو عمل نہیں ہوتے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ستر آدمی جو چنندہ تھے ان کو فرمایا کہ چلو میرے ساتھ طور پر دو مقصد لے کر ایک تو مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر وعدہ کرو پوری قوم کی طرف سے کہ آئندہ کبھی شرک نہیں کریں گے وہ بچڑے کی عبادت کیجیے اور دوسرا یہ کہ اللہ کا کلام سنے شاید جذبہ پیدا ہو گئے اور عمل کرنے کی توفیق پیدا ہو جائے گی وہاں جب گئے تو اللہ سبارک وطالعہ نے کلام فرمایا اپنے قانون سے کلام بھی سنا لیکن کہنے لگے لنو میں جب تک کہ ہم ظاہر ظہور خدا کو نہ دیکھیں اتنے ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پاک نے ان پر موت نازل کر دی پڑھائے وہ پیچھے پھر حضرت نے دعا فرمائی آگے آئے گا آراس کے اندر اللہ نے ان کو پھر زندہ فرما دیا بھائی اب حال سنا وہ عمل کرتے نہیں کرتے جی کیا کرے مجبوری ہے عمل نہیں ہوتا جی اللہ پاک نے کوہ پور کو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کوہ پور جو ہے اٹھا کر ان کے سروں پہ لے آئے سمجھا کہ جی؟ مانتے ہو ورنہ یہ گرا کر تو وہ ختم کرتے ہیں پھر کہنے لگے آمنا آمنا ہم نے ایمان لایا ہم تسلیم کرتے ہیں عمل کریں گے جو سیاست کا ذکر ہے نامی صاف اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے کس چیز کا وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کرو گے ہے کہ تورات پر عمل کرو گے ورفانہ پورا اور کھڑا کیا ہم نے اوپر تمہارے تور پہاڑ کو خزو ما آتے نا خزو ہے پل قلنا اس وقت ہم نے کہا لے لو تم وہ کتاب جو دی ہے ہم نے تمہیں جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے لے لو لے لو کا کیا مانا بل اے والا عملے خزو اے بل اے اعتقاد والا عمل اس پر عقیدہ رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو یہ اعتقاد و عمل کا لینا مراد ہے لے لو تم وہ کتاب جو دی ہے ہم نے تمہیں اعتقاد و عمل کے ذریعہ بے قوت مضبوطی کے ساتھ بے قوت مضبوط پکڑ لو اس کتاب پر اچھی طرح عمل کرو مضبوطی سے لے لو ود کرو معافی اور یاد کرو تم ان احکامات کو جو بیس کتاب کے لکھے ہیں وہ احکامات جو اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے انہیں یاد کرو کس طرح یاد کرو بتعلیم و تعلوم بتالی سیکھنے سکھانے کے ذریعے کیونکہ انسان جو بات بار بار کرتا ہے سکھاتا ہے تو یاد ہو جاتی ہے اور یاد کرو تم وہ احکامات جو اس کتاب کے اندر ہیں لعلکم حکمت دے کر امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے اور اللہ کے عذاب اور اس کی نافرمانی سے جہاں حضرت اشکال ہے زبردست اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے اور ان کو جبر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کوہ تور لایا جا رہا ہے کہ مانتے ہو ٹھیک ورنہ پہاڑ گراتے ہیں تو یہ جبر ہے نا انہیں حالانکہ جابر تو شریعت کے اندر نہیں ہے کسی شریعت میں بھی نہیں ہے جبر تو جواب عرض کروں لیکن مثال